عرض کر رہا ہوں کہ کوئی حالت نہیں یہ حالت ہے کوئی حالت نہیں یہ حالت ہے یہ تو آشوب ناک صورت ہے کوئی حالت نہیں یہ حالت ہے یہ تو آشوب ناک صورت ہے انجمن میں یہ میری خاموشی انجمن میں یہ میری خاموشی بردباری نہیں ہے وحشت ہے انجمن میں میری خاموشی بردباری نہیں ہے وحشت ہے بردباری نہیں ہے وحشت ہے تجھ سے یہ گاہ گاہ کا شکوا تجھ سے یہ گاہ گاہ کا شکوا جب تلک ہے بسا غنیمت ہے تجھ سے یہ گاہ گاہ کا شکوا جب تلک ہے بسا غنیمت ہے خواہشیں دل کا ساتھ چھوڑ گئیں خواہشیں دل کا ساتھ چھوڑ گئیں یہ عذیت بڑی عذیت ہے خواہشیں دل کا ساتھ چھوڑ گئیں اچھا یہ عذیت بڑی عذیت ہے لوگ مصروف جانتے ہیں مجھے لوگ مصروف جانتے ہیں مجھے یا میرا غم ہی میری فرصت ہے لوگ مصروف جانتے ہیں مجھے یا میرا غم ہی میری فرصت ہے عرض کیا ہے کہ تنز پیرائے تبسم میں طنز پیرایے تبسم میں اس تکلف کی کیا ضرورت ہے تبسم میں اس پیرائے تبسم میں اس تکلف کی کیا ضرورت ہے اس تکلف ہم نے دیکھا تو ہم نے یہ دیکھا ہم نے دیکھا ہم نے دیکھا تو ہم نے یہ دیکھا جو نہیں ہے وہ خوبصورت ہے ہم نے دیکھا تو ہم نے یہ دیکھا جو نہیں ہے وہ خوبصورت ہے جو نہیں ہے وہ خوبصورت ہے وار کرنے کو جانثار آئیں وار کرنے کو جانثار آئیں یہ تو ایثار ہے عنایت ہے وار کرنے کو سار آئیں یہ تو ایثار ہے عنایت ہے عرض کر رہا ہوں کہ گرم جوشی اور اس قدر کیا بات گرم جوشی اور اس قدر کیا بات کیا تمہیں مجھ سے کچھ شکایت ہے واہ واہ واہ سبحان اللہ سبحان کیا بات واہ واہ واہ مجھ سے کچھ شکایت ہے واہ سبحان اللہ سبحان کیا تمہیں مجھ سے کچھ شکایت ہے اب نکل آؤ اپنے اندر سے اب نکل آؤ اپنے اندر اپنے اندر سے گھر میں سامان کی ضرورت ہے اب نکل آؤ اپنے اندر سے نکل آؤ اپنے اندر سے گھر میں سامان کی ضرورت ہے آخری کر رہا ہوں کہ آج کا دن بھی عیش سے گزرا آج کا دن بھی عیش سے گزرا سر سے پاتک بدن سلامت ہے آج کا دن بھی عیش سے گزرا سر سے پاتک بدن سلامت